پیارے بچوں اور گھروں میں رسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ الوداع کرتے ہوئے ہم سے رخصت ہو گیا آج کی رات ہم خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے مجاہدے کے بعد ہمارے لیے انعام کا انتظام کر دیا آج کی رات جسے دا نائٹ آف ریوارڈ کہا جاتا ہے لیلت الجائزہ کہا جاتا ہے اللہ نے یہ رات بھی نصیب فرمائے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل عید کا دن بھی دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری رمضان بھر کی عبادت کو قبول فرمائے میرے بھائیوں ہم نے جتنا ہو سکا جیسے ہو سکا جو ہو سکا عبادت کی ہے اب قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے وہ قبول کر دے یا منہ پر مار دے ہمارا کام تھا اس کی عبادت کرنا ہم نے کر لیا ہے اب دعا کرو کہ مولا جب تو اتنا کریم تھا کہ تو نے یہ عبادتیں ہم سے کروا دی ہے تو اے اللہ تو اب قبولیت کے فیصلے بھی فرما دے اللہ اس سے قبول بھی کر لے اور آئندہ زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے اللہ قبر میں بھی ہماری حفاظت فرمائے اور میدان محشر میں بھی ہماری حفاظت فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تحجد میں نماز پڑھی میں جھاگ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے وہ جملہ یہ تھا اللہم اللہم حاسبنی حاسبنی یسیرا یسیرا اے اللہ مجھ سے ہلکا حساب لے لینا اللہ مجھ سے میری زیادہ پکڑ مت کرنا آسانی کے ساتھ حساب کا معاملہ کرنا اور بہت ایزیلی مجھے پار کروا دینا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہوتا ہے حساب یسیرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ہر ایک کو حساب دینا پڑے گا کوئی نہیں بچے گا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ كِتَابَهُ بِيَمِينِ يُحَاسَبُ و يَسِيرًا اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نام عامال ملے گا جو جنتی ہوگا لیکن حساب تو اس کا بھی ہوگا حساب تو اسے بھی دینا پڑے گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب یسیرہ کا مطلب ہوتا ہے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے نام امن کو پیش کیا جائے گا اللہ دیکھی کو اندیکھا کر کے اسے جنت میں بیچ دے گا یعنی اللہ کے جام سامنے جب وہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے درگزر کر دیں گے اسے ایسے کریں گے جیسے دیکھا ہی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاس کر دیں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس کو آسان حساب نصیب ہو گیا اس کا تو کام بن گیا ورنہ جس کی حساب پہ پکڑ ہو گئی وہ تو ہلاک ہو گیا منو کشا فقد حلقہ جس کا مناقشہ ہو گیا تو وہ تو ہلاکی ہو گیا اور ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر اللہ ہمیں بلا کر ہمارا حساب لے اور خدا انٹروگیشن کرے اللہ اللہ ہمارا انٹرویو لے ہم اس اللہ کو کیا جواب دیں گے آج دنیا کے اندر کوئی آفیسر ہمارا انٹرویو لینے لگے یا امیگریشن میں ہماری پکڑ ہو جائے اور وہاں سوالات ہو جائے کوئی پولیس والا ہمیں سوال کرنے لگے یا ہمارے ٹیکس والے نے پکڑ کر انٹروگیشن شروع کر دیا تو وہاں پانی چھوٹ جاتا ہے تو یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے اور یہاں پر حساب دینا ہے اس پوری لائف کا جو لائف دنیا میں گزار کر آیا ہے اتنی بڑی زندگی پچاس ساٹھ سال کی زندگی کا اسے حساب دینا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جو پکڑا گیا وہ ہلاک ہو گیا بس دعا کرتے رہو کہ اللہ حساب میں آسانی کا معاملہ فرما دینا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آسان حساب کس کا ہوگا کون ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ میسج پہنچا دیا ہے کہ میرے یہ بندے ہیں میری یہ بندیاں ہے جن کا میں آسان حساب لوں گا اور آسان حساب جسٹ حساب نام ہے ورنہ معاملہ یہ ہوگا انام امان آئے گا اللہ درگزر فرمائیں گے اور اس کے لیے مغفرت کا سب کا فیصلہ ہو جائے گا تو آسان حساب کس کے لیے ہوگا حدیث پاک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تین قسم کے لوگ ہیں میری امت میں تین قسم کے لوگ ہیں اللہ ان کا حساب آسان لے گا اور اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا تین قسم کے لوگ ہیں حساب بھی آسان اور جنت میں رحمت پر داخلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کو دیتا ہے چاہے لوگ اسے محروم رکھے لوگ اسے کچھ نہیں دے رہے اسے محروم کرتے ہیں اسے کچھ نہیں دیا جاتا ہے لیکن یہ اس کی نہیں کرتا یہ کہتا ہے کوئی مجھے دے یا نہ دے لیکن میں اپنے بھائی بہنوں کو ضرور دیا کروں گا میں اپنے بھائی بہنوں کی ضرور مدد کیا کروں گا یہ پہلے نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہے وہ خوش نصیب ہے کہ لوگ اس سے قطع تعلقی کر رہے ہیں رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہاتھ بڑھا کر رشتوں لوگوں کو چھوڑ لیتا ہے یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا میرے ساتھ کیا کرتی ہے لوگ قطع تعلق ہی کرے یہ سلا رحمی اور حسن تعلق کا معاملہ کرتا ہے یہ دوسرا شخص ہے اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا خوش نصیب وہ ہے کہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں اور یہ انہیں معاف کر دیتا ہے یہ تین قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا حساب یسیر کا معاملہ فرمائے گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ اپنے رحمت سے کر دے گا میرے بھائیوں ان تینوں باتوں کا اگر نچوڑ نکالا جائے ان تینوں باتوں کو اگر سکویز کر دیا جائے تو خلاصہ یہی ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی بہنوں کی فکر کرتا ہے بھائی بہنوں سے اچھا سلوک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے لوگوں کو اپنی ہمدردی بتلاتا ہے لوگوں کے لیے اپنا دل کھول کر رکھ دیتا ہے لوگوں کے لیے اپنی عطیات کو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اتنا خوش ہوتے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ حساب بھی آسان ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے نیکیاں کی ہے کبھی افطار پیکٹ کے لیے تعاون ہو رہا ہے کبھی عید کے پیکٹ کے لیے ہمارے بھائی بہن تعاون کر رہے ہیں کبھی ہمارے سے ہزاروں مائل کی دوری پر کوئی بیمار اپنی آنکھ کا آپریشن کروانا چاہتا ہے اور ہم رمضان کے مہینے میں اپنی مسجد میں بیٹھ کر ان کے لیے فکر کر رہے ہیں کہ وہ بیچارے جس کو موتیا ہو گیا ہے جس کا کیٹریکٹر ہے اس کا آپریشن کر دیا جائے میری وہ بہن جس کی کڈنی خراب ہو گئی ہے اس کی ڈائلسس کرنی ہے اس کے لیے وہ یہاں فکر کر رہا ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے گاؤں میں اور کناروں میں جہاں پر غریب لڑکی موجود ہے یہ یہاں بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ وہ وہ میری میری امت امت کی کی بہن ہے بچی ہے اور اس کی شادیوں کے لیے انتظام کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اس ماہ مبارک میں ہمارے بھائی بہنوں نے جو دل کھول کر تعاون کیا ہے اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے ہم اس کے لیے شکر کے دو بول بول سکتے ہیں دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کی بہنوں کے لیے ہمدردی کی دور بیٹھے ہوئے بھائی بہن نہ انہیں کبھی دیکھا کتنے ایسے جب وہ کبھی وہ اس ملک میں نہیں گئے وہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے لیکن ایک بات سنی تھی کہ وہ ہزاروں مائل کی دوری پر رہنے والا بھائی وہ رہنے والی بہن وہی کلمہ پڑھتی ہے جو کلمہ میں پڑھتا ہوں بس یہ ایک جذبہ کہ ہم کلمے والے لوگ ہیں اس پر اتنا تعاون کرنا اور اپنی گاڑی کمائی کو اللہ کے راستے میں دے دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے ہمدردی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ملے گا حساب بھی آسان ہو جائے گا اور خدا اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور یہ جو ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں یہ اپنے ہی کام آئے گا یہ ہمارا صدقہ جاریہ ہے یہ جو نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں زندگی میں جب تک لوگ اسے استعمال کریں گے جب تک ان کو تندرستی رہے گی اور ان کی اولاد اولاد کو اپنے بڑوں کے آپریشن کی وجہ سے جو خوشی ہوگی ان سب کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمارے حصے میں آئے گی یہ صدقہ جاریہ تو بہت بڑی دولت ہے ہارون رشید کا زمانہ تھا اور ہارون رشید کی بیوی کا نام تھا زبیدہ بڑی نیک سالحہ عابیدہ زہیدہ خاتون تھی زبیدہ ایک مرتبہ وہ رات کو سو گئی تو زبیدہ نے خواب میں بڑا عجیب خواب دیکھا وہ خواب میں دیکھتی بڑی اللہ والی عورت تھی لیکن دیکھو خواب کیسا دیکھا وہ خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ میں بیچ راستے میں کھڑی ہوئی ہوں اور لوگ آ رہے ہیں اور میرے ساتھ بدکاری کا معاملہ کر رہے ہیں اللہ حفاظت فرما یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ بیچ راستے میں کھڑی ہو اور لوگ میرے ساتھ بدکاری کا معاملہ کر رہے ہیں یہ اتنا شرمندہ کرنے والا خواب تھا جب صبح میں اٹھی ہے تو بے قرار ہو گئی کہ اتنا گندا خواب میں نے دیکھا ایسی بری چیز میں نے دیکھی اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کسی کو اپنا یہ خواب بیان کرے اخیر میں اپنی باندی کو بلاتی ہے اور اپنی باندی سے کہتی ہے کہ ہمارے زمانے میں خوابوں کی تعبیر بتلانے والے ڈریمز کے انٹرپریٹیشن کو بتلانے والے ایک ہی شخص ہے اللہ ابن سیری رحمت اللہ علیہ تو ان کے پاس چلی جا میرا خواب بیان کر لیکن اللہ کے واسطے میرا نام مت لینا میں تو ملکہ ہوں یہاں کی رانی ہوں میری عزت مٹی میں مل جائے گی اس نے میرا نام مت لینا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اپنا خواب بیان کر دینا اور اس کی تعبیر پوچھ کر لیا اور وہ باندی اللہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی ہے پورا خواب بیان کیا اللہ ابن سیرین تو واقعیتاً ابن سیرین تھے جب خواب سنا ہے تو اللہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس باندی سے کہا یہ خواب تو نے نہیں دیکھا ہے یہ خواب تو نے نہیں دیکھا ہے وہ کہتی ہے نہیں میرا ہی خواب ہے کہا نا نا نا یہ خواب تو نے نہیں دیکھا ہے یہ خواب کسی بہت بڑی اللہ والی نے دیکھا ہے ایسی عورت نے دیکھا ہے جس کا بہت بڑا اونچا مقام ہے اور اللہ جس سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے یہ تیرا خواب نہیں ہو سکتا سچ سچ بتا دے اس نے کہا کہ جی ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا یہ کسی اور کا خواب ہے اللہ ابن سیرین نحمت اللہ علیہ نے کا نام بتلا وہ تو نہیں بتلاؤ کہ کس نے مجھے بھیجا ہے تو اللہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نام نہیں بتلائیں گی تو تعبیر بھی نہیں بتلاؤں گا پہلے جا کر اجازت لے کر آ یہ گئی اس نے پورا واقعہ بیان کیا اس وقت زبیدہ نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم کہہ دو کہ زبیدہ نے حارم رشید کی بیوی نے اس ملک کی ملکہ نے اس خواب کو دیکھا ہے جا کر بیان کیا جب علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا تو علامہ ابن سرین نے فرمایا کہ دیکھو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ خواب اتنا شرمندگی والا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ بیان کرنے سے کتراتے ہیں حالانکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ زندگی میں ایک اتنا بڑا صدقہ جاریہ کا کام کر کے جائے گی کہ رہتی دنیا تک اس کے نام عامال میں ثواب لکھا جائے گا اللہ علیہ کی یہ تعبیر سن کر تو زبیدہ حیران ہو گئے بہرحال وہ اللہ ابن سیرین تھے رحمت اللہ کی علیہ اب ایک زمانہ گزر گیا خواب دیکھا ہے اور دیکھو اللہ کیسے تعبیر اس کی پوری کرواتا ہے ہارون رشید ایک مدت کے بعد سال گزر گئے حج کرنے کے لیے اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ گئے اب بادشاہ ہارون رشید اور زبیدہ دونوں حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں ہے کچھ لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے اور وہاں کے بڑے سمجھے جاتے تھے انہیں پتا چلا کہ بغداد سے ہارون رشید آئے ہوئے ہیں جو ہم سب کے بادشاہ اور سلطان ہیں ہمیں جا کر کچھ ریکویسٹ کرنی چاہیے لیکن ہارون رشید کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بہت نرم دل کی ہے تو انہوں نے اجازت طلب کی اور پردے کے پیچھے سے زبیدہ سے یہ درخواست کی کہ ہم مکہ کے رہنے والے ہیں مکہ میں ہاں زمزم کا پانی تو موجود ہے لیکن زمزم کا کنواں حرم شریف میں کابت اللہ کے پاس ہے اور یہ جو پانی ہے وہیں پر سپلائی ہوتا ہے یہ آج سے ٹویل ہنڈرڈ یئرز پہلے کی بات ہے اس وقت کی بات ہے کہ بارہ سو سال پہلے زمزم کا کنواں حرم شریف کے قریب ہے اور وہاں پر تو پانی سپلائی ہوتا ہے لیکن مکہ کے دور کے علاقے میں دیہاتوں کے علاقے میں جنگل کے علاقے میں اور حرم شریف سے دور وہاں پر پانی کی بہت قلت ہے زمزم کے علاوہ یہاں پر اور کوئی میٹھے پانی کی گنجائش نہیں ہے اور اس بنا پر ہمارے یہ جانور بچارے پیاسے رہتے ہیں پانی کی بہت تکلیف ہے حجاج کرام جب حج کے لیے آتے ہیں عمرہ کرنے والے عمرے کے لیے آتے ہیں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اور پانی کی اتنی تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ حرم میں تو پانی مل جائے لیکن کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ پورے مکہ مکرمہ میں اور اس کے گرد و نوا میں پانی کا انتظام ہو جائے تو ہم سب مل کر یہ درخواست کرنے آئے ہیں کہ آپ ایک نہر کھدوا دیجئے ہمارے لیے پانی کا کا انتظام کر دیجئے تاکہ پانی کی ہمارے لیے سہولت ہو جائے جب ان لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے زبیدہ کے دل میں بات اتر گئی یہ اللہ اصل میں اس خواب کی تعبیر کو پورا کر رہا ہے زبیدہ کے دل میں بات اتر گئی اور زبیدہ نے کہا کہ میں اپنے سرتاج اپنے شوہر ہارون رشید سے بات کروں گی اور کل تمہیں جواب دوں گی برحال زبیدہ نے ہارون رشید کو سمجھا دیا اور دونوں میاں بیوی نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر زبیدہ یہ چاہتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں نہر کا انتظام کیا جائے تو ضرور نہر کا انتظام کیا جائے گا دوسرے دن اعلان کیا گیا کہ جتنے انجینئرز ہیں جتنے پلان بنانے والے ہیں ہمارے ملک کے جتنے ماہرین ہیں وہ سب جمع ہو جائے اور ایک ایسی نہر کا پلان بناؤ کہ پورے مکہ مکرمہ میں اس پانی کا سپلائی ہو چنانچہ بڑے بڑے لوگ ماہرین اور پلان بنانے والے اور انجینئرز یہ سب کے سب جمع ہو گئے اور بیٹھ کر انہوں نے مشورہ شروع کیا اور ایسا پلان ڈرو کرنا شروع کیا کہ پورے مکہ میں اگر کوئی چشمہ ہے تو اس کو اس نہر سے کنیک کر دیا جائے اگر کوئی پانی کا نالا ہے اسے اس نہر سے کنیک کر دیا جائے لمبی نہر بنائی جائے ایسی نہر ہو کہ پورے مکہ مکرمہ کے جس کونے میں آدمی کھڑا ہو وہاں اس کے لیے پانی کا انتظار ہو جائے یہ کام کوئی معمولی نہیں تھا اس زمانے کے کروڑوں درہم کا کام تھا لیکن سبیدہ نے یہ ارادہ کیا کہ مکہ مکرمہ میں میں یہ نیکی کا کام کر کے جاؤں گی اور ساری تیاریاں ہونے لگے اور کام کو شروع کر دیا گیا اور یہ بھی طے کیا گیا کہ لمبی نہر کو کھودا جائے گا اور جگہ جگہ پر گھڑے کھود کر اس پر دکھن لگا دیے جائیں گے تاکہ راستے چلتے ہوئے آدمی کو پیاس لگ جائے وہ دکھن کھودے اور پانی پی لے اور اس طریقے سے وہ نہر زبیدہ اس نہر کا نام ہی نہر زبیدہ ہے نہر زبیدہ کو بنایا گیا جو فورٹین مائنز تک پھیلی ہوئی تھی چودہ میل لمبی وہ نہر بنائی گئی مکہ مکرمہ میں جہاں پر پورے پانی کا سپلائی ایسا کر دیا گیا کہ مکہ مکرمہ میں جس کونے میں آدمی کھڑا ہو وہاں اس کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے یہ اتنی لمبی نہر زبیدہ نے بنائی ہے اور اس نہر کا نام نہر زبیدہ رکھا گیا یہ پوری نہر بن گئی پانی کا انتظام ہو گیا مکہ کی گلی گلی میں پانی کو پہنچا دیا گیا اور اس کے بعد میں جب سارا کام مکمل مکمل ہو گیا تو یہ زبیدہ نہر دریائے دجلہ کے پاس بغداد میں وہاں پر تفریح کر رہی تھی جو سب سے بڑا انجینئر تھا یا وہ جس کے پاس پورا حساب کتاب تھا وہ پورا فائل لے کر اور سارا خرچ اور پورا حساب لے کر زبیدہ کے پاس پہنچا ہے اور اس نے کہا کہ ملکہ زبیدہ ہم نے آپ کے حکم کے مطابق نہر کو بچھا دیا مکہ کی گلی گلی کونے کونے میں پانی کا انتظام کر دیا چودہ مائل کی لمبی نہر کو یہاں پر بنایا گیا ہے اور مکہ میں حاجیوں کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے بہت ساری سہولتیں ہو گئی ہے یہ ہے وہ فائل جس میں پورے اکاؤنٹس موجود ہے ڈے ون سے لے کر آج تک جو خرچ ہوا جو کچھ ہوا یہ سب کچھ اس میں موجود ہے زبیدہ نے اسے لیا دیکھا اور اپنی دستخط کی سگنیچر کیا اور اس اسی وقت اس فائل کو فائل کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیے اور زبیدہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا الحساب الحسابی الحساب لیوم الحسابی اس شخص کو یہ کہا کہ مجھے کوئی حساب نہیں دیکھنا ہے آج میں یہ حساب کو معاف کر دیتی ہو تاکہ قیامت کے دن اللہ میرے حساب کو معاف کرو اور یہ کہا کہ اگر جو پیسے ہم نے آپ کو پہنچائے ہیں اگر اس میں اور کچھ ضرورت ہے جتنا مانگو گے میں دے دوں گی اور اگر کچھ بچے ہوئے ہیں تو میں نے تمہیں معاف کر دیا اسے تم استعمال کر سکتے ہو اور وہ نہر سبیدہ آج سے بارہ سو سال پہلے وہاں پر بنائی گئی سال ہاں سال تک یہ نہر چلتی رہی اور پورے مکہ مکرمہ میں اسی پانی کا سپلائی ہوا کرتا تھا ہاں پچھلے آٹھ دس سال سے عرب حکومت نے اس نہر کو بند کر دیا ہے اس لیے کہ وہاں پر اب پانی کا ایک ایسا پلانٹ تیار کیا گیا ہے کہ جتنا بھی کھارا پانی ہے ان سب کو میٹھا بنانے کا انتظام کر دیا گیا ہے اور جہاں جہاں مکہ مکرمہ مکرمہ میں سالٹی وارٹر تھا اس سب کو پانی کو میٹھا پانی بنانے کا ایسا انتظام کر دیا گیا کہ اب اس نہر کے ضرورت نہیں رہی اس لیے سعودی حکومت نے اب اس نہر کو بند کر دیا ہے مکہ میں تو وہ نظر نہیں آتی ہے ہاں اگر آپ عرفات کے میدان میں جاؤ اور عرفات کے میدان میں پچھلی جانب کی طرف آپ دیکھو تو ابھی بھی نہر زبیدہ کے آثار نظر آتے ہیں برحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندی زبیدہ کہ ایک اتنا بڑا خرچ کیا اتنی بڑی اتنی بڑی قربانی دی ہے لیکن جب اکاؤنٹس اس کے سامنے آتے ہیں وہی جملہ دوہراتی ہے کہ قیامت کے دن کے آنے والے حساب کے سامنے میں نے ان سارے حسابوں کو معاف کر دیا اس لیے میرے بھائیوں یہ جو نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے حساب کا معاملہ آسان ہو جائے گا ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی کے موت کا وقت آیا آخری گڑیاں ہیں ان کے اور بالکل موت کے قریب ہے اور بے ہوشی کا عالم تاری ہے کبھی ہوش آ رہا ہے کبھی بے ہوش ہو رہے کبھی ہوش آ رہا ہے کبھی بے ہوش ہو رہے جو قریب میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کلمے کی تلقین شروع کر دی لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ لیکن عجیب معاملہ یہ تھا کہ یہ کلمہ پڑھا رہے تھے اور وہ صحابی یہ کہہ رہے تھے لَيْتَهُ كَانَ بَعِيدًا لَيْتَهُ كَانَ جَدِيدًا لَيْتَهُ كَانَ كَامِلًا لَيْتَهُ كَانَ بَعِيدًا جَدِيدًا كَامِلًا یہ جملہ پڑھ رہے ہیں لوگ حیران ہیں ان کی موت کا وقت آ گیا اور پتہ نہیں ہے کیا باتیں کر رہے ہیں ان کے جو تھے اس کا ترجمہ یہ ہے ٹرانسلیشن یہ ہے کاش کہ وہ دور ہوتا کاش کاش کہ کہ وہ وہ نیا ہوتا ہوتا پورا جدیدہ کاملا یہ ان کی زبان سے نکلتا ہے لوگ پریشان ہیں یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے پتہ نہیں یہ دور ہوتا نیا ہوتا پورا ہوتا یہ جملے کہہ رہے ہیں اب یہ تلقین کر رہے ہیں اب کبھی بے ہوش ہو رہے کبھی ہوش میں آ رہے پھر ان کو ہوش آیا جب ہوش آیا اور ذرا ان صحابہ کو معلوم ہوا کہ کچھ ان میں ہمت معلوم ہو رہی ہے تو انہیں پوچھ لیا کہ ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور آپ ایک ہی جملہ دوہرا رہے ہو کاش وہ دور ہوتا وہ نیا ہوتا وہ پرانا ہو وہ پورا ہوتا آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہو تو وہ صحابی اٹک اٹک کر آخری گڑیا ہے یہ دہرا کر ان لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ بالکل میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کے نکلنے سے پہلے ہی آخرت کے احوال کو میرے سامنے شروع کر دیا ہے مجھے آخرت کے احوال نظر آ رہے تھے اور مجھے یہ بتلایا گیا کہ یاد کر تیری زندگی میں ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ تو مسجد جا رہا تھا اور مسجد جب تو جا رہا تھا تو راستے میں تو نے دیکھا کہ ایک آدمی لنگڑا ہے جو چل نہیں سکتا ہے تیرے دل میں خیال آیا یہ بچارہ چل نہیں سکتا ہے تو تُو نے اسے گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر تُو اسے مسجد میں لے کر آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تُو نے ایک بندے کے ساتھ میں میری مخلوق کے ساتھ میں یہ جو رحم کا معاملہ کیا ہے جتنے قدم تُو اسے اٹھا کر چلا ہے مسجد تک پہنچا ہے ہر ہر قدم کے بدلے ہم نے تمہارے لئے جنت میں میں درجہ کر دیا تو وہ فرما رہے تھے کہ میں اس منظر کو یاد کر کے سوچ رہا تھا لیتہو تو بھائی تھا کاش اور دور وہ بھائی مل گئے ہوتے وہ تو مجھے بالکل مسجد کے پاس ملے تو اتنے درجے ملے اگر اور دور سے اٹھا کر آیا ہوتا تو نہ جانے میرے درجات کتنے بلند ہو جاتے کہا اس کے بعد میری زندگی کا مجھے وہ واقعہ بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ غریب آدمی راستے میں بیٹھا ہوا ہے بہت سردی تھی اس کا بدن رہا رہا تھا تھا وہ ہو اس کے تھر تھر کاپنے کو دیکھ کر مجھے رحم آ گیا میرے بدن پر میری پرانی چادر موجود تھی میں نے اپنی چادر کو نکالا اور اس کے اوپر ڈال دیا جیسے ہی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اللہ مجھے کہتے ہیں کہ تیرا یہ عمل مجھے پسند آ گیا اور میں نے تیرے لیے جنت میں درجات کو بڑھا دیا تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا لیتا ہوں کانا جدیدہ کہ وہ تو میری پرانی چادر تھی اور پرانی چادر پر اللہ نے اتنا دیا ہے کاش اس دن میرے پاس نئی چادر ہوتی تو اس صدقے پر اللہ مجھے کتنا نواز دیتا اور اس کے بعد میں میری زندگی کا وہ واقعہ مجھے بتلایا گیا کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا ایک غریب آدمی وہاں پر بیٹھا تھا بھیک مانگ رہا تھا بھوکا تھا وہ مجھ سے روٹی کا سوال کرتا ہے میں نے اپنے تھیلے میں دیکھا تو میرے پاس آدھی روٹی تھی میں نے وہ آدھی روٹی اس سے عنایت کر دی اللہ نے مجھے بتلایا کہ میرے بندے تو نے میرے مخلوق کی بھوک کو مٹایا تھا اسے آدھی روٹی دی تھی اس پر میں نے تیرے لیے جنت میں اور اعلیٰ مقام کا فیصلہ کر دیا تو میں دل میں سوچنے لگا لئی تو کا ملا کاش میرے پاس پوری روٹی ہوتی جب آدھی پر اللہ نے اتنا دیا ہے میں پوری روٹی دیتا تو مجھے کتنا بڑا انعام ملا بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں جتنا بھی دے وہ کم ہے اس لئے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے وہی ہمیں دیتا ہے اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے میں یہ جذبات ہے یہ نیکیاں ہے کہ اس سے غریبوں کی فکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور آسانی کا معاملہ کرتا ہے اس کی روزی میں برکتیں دیتا ہے اور اللہ اس کے جذبات کو اور تازہ کر دیتا ہے بہرحال یہ ساری باتیں میں نے اسی لیے بیان کی ہے یہ سمجھئے ایک کمپلیمنٹ ہے ایک مبارک بادی ہے ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے کسی مبارک بادی حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کیا جس نے بھی دیا ہے اپنے پروردگار کو راضی کرنے دیا ہے اور دینے والی ذات وہی ہے بدلہ تو وہی دے گا لیکن جو کچھ بھی اس ماہ مبارک میں ایک بڑا نیک کام ہمارے غریب بھائی بہنوں کے لیے ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے ہم نے اپنی ذمہ داری نے نبا کر جو ہو سکا کر دیا اب دعا کرو کہ یہ مال جو ہم نے اللہ کے راستے میں نکالا ہے اس کا صحیح مصرف میں استعمال ہو جائے غریبوں کو اس سے فائدہ ہو جائے اور ہر ایک کی ایک ایک پینی صحیح جگہ پر اللہ کے راستے میں چلی جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے خرچ کرنے کو قبول فرمائے برحال میرے بھائیوں اللہ نے بہت بڑا کام لیا ہے اللہ اس میں بس اخلاص نصیب فرمائے اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آج کی رات کو بھولنا نہیں یہ رات بہت قیمتی رات ہے ہر سال میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں جب چاند رات آتی ہے کہ دیکھو ہماری یہ آج کی جو رات ہے انسٹیڈ آف کہ یہ آخری وقت ہے کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ دس از آف ریوارڈ کہ یہ انعام کی رات ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ یہ رات ہماری غفلت میں گزر جاتی ہے کیونکہ وہ تو یہی سوچتا ہے نا اکاؤنٹ میں بہت نیکیاں جمع ہو گئی اب تھوڑی خالی بھی تو کرو اس بنا پر وہ آج کی رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے خرافات میں ہم لگ جاتے ہیں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے ایک بال کٹانے گئے تو تین گھنٹے وہیں پر بیٹھ کر آ جاتے ہیں اس کے بعد میں پھر ابھی سے کپڑوں کی تیاری کل کیا پہنوں گا کل کیا پہنوں گے اس کی فکر میں لگ گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری مائیں بہنیں مہندی لگانے بیٹھ گئی تو اس میں دو دو گھنٹے نکال دیے خیر میں ان چیزوں چیزوں سے منع نہیں کرتا ٹھیک ہے خوشی کا موقع ہے انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد جب اللہ نے یہ رات دی ہے یہ مبارک دن دیا ہے یہ ایک نیچرلی بات ہے کہ اس سے خوشی ہوتی ہے لیکن اس خوشی کے منانے میں اپنے پروردگار کو بھول نہ جانا دیکھو آج تک سہری کے وقت اٹھ کر ہم نے تاجد کا اہتمام کیا اکثر ہم میں سے سے ایسے ہوں گے کہ سہری پہلے کم کم از چار رکعت پڑھ لی کہ بھائی اٹھائیں تو چلو تاجد پڑھ لو ایسا نہ ہو کہ کل فجر بھی غائب ہو جائے اس کا خیال کرنا ہے جیسے آج تک اٹھے ہو ایک رات اور اٹھ جاؤ ایک رات اور اٹھ جاؤ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی پانچ راتوں کو جاگ لے گا عبادت کر لے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور وہ پانچ راتیں کون سی ہیں آٹھویں الحجہ جو مینا میں رات گزرتی حاجی کی نوی ذلغجا جو عرفات میں رات گزرتی ہے حاجی کی دسویں ذیل جو بقرہ عید کا عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے تین اور چوتھے نمبر پر آج کی رات عید الفطر کی رات اور پانچویں نمبر پر شب برات جو پندرہویں شابان کی رات ہے ان پانچ روایتوں کے بارے میں حضرت مہد ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جو امتی ان پانچ راتوں میں عبادت کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے میں نہیں کہتا ہوں پوری رات عبادت میں لگو جیسے آج تک چار رکعت تہجد کی پڑھ لیتے تھے ایک دن اور اٹھ جانا تھوڑا جلدی اور یہ نماز پڑھ لینا چار رکعت جو کچھ ہو سکے کر لینا اتنی بڑی فضیلت ہے ایک دوسری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلت العیدین محتسبا جو آدمی دونوں عید کی راتوں کو بیدار رہتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل اس دن بھی زندہ ہوگا اور لوگوں کے دلوں کے مرنے کا مطلب ہے قیامت کا دن کہ جب دہشت ہوگی ہر ایک گھبرایا ہوا ہوگا لیکن عیدین کی راتوں کو عبادت کرنے والا اس وقت بھی ہمت کے ساتھ میں اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہوگا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ میں روایتوں میں ہے کہ یہ جو رات ہے the night of reward الجائزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری رات میں کبھی نہیں سوتے تھے پوری رات عبادت کرتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ چلا گیا جو کرنا تھا میں کر نہیں پایا جو نے کرنی تھی نہیں ہو سکے اللہ جو خطائیں غلطیاں ہو گئی ہے آج کی رات برکت والی ہے تو اس رات کی برکت سے ہماری پچھلی غلطیوں کو معاف فرما دے ہمارے تراوی روزے کو قبول فرما لے اس بنا پر آج کی اس مبارک رات کا خوب خوب ہم اہتمام کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہیں کہ کل کا دن ہے عید کا دن ہے اور یہ اعلان بھی ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کل فجر کی جماعت صبح چھے بجے ہوگی اور اس کے بعد میں سوا آٹھ بجے کوٹر پاس ایٹ کو بیان شروع ہوگا اور کوٹر ٹو نائن کو پونے نو بجے ہمارے یہاں پر عید کی نماز ہوگی اور عید کی نماز میں آنے سے پہلے پہلے کچھ سنتیں میں آپ کو بیان کر دو یہ عید کی سنتیں ہیں سب سے پہلی سنت یہی ہے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا صبح سویرے اٹھ جائے ذرا جلدی اٹھ جائے اس کا احتمام کرے اس کے ساتھ میں دوسری سنت ہے کہ مسوا کر لیا جائے تیسری سنت ہے کہ غسل کر لیا جائے چوتھی سنت ہے جو اپنے پاس اچھے سے اچھا لباس ہے نیا ہونا ضروری نہیں ہے جو بہترین لباس ہے اس لباس کو وہ پہن لے اس کے علاوہ خوشبو لگا لیا جائے اور جس وقت وہ عیدگاہ میں یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اپنے گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کر آئے چاہے کھجوری کھا لے ایک میٹھی چیز کو کھا کر آئے اور جب وہ راستے میں آئے تو اس کی زبان پر تکبیر تشریق ہو لیکن آہستہ زور سے نہیں اور تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق کو آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے آئے اور جیسے میں نے رمضان کے مہینے میں فجر بعد کہا تھا کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقے فطر کا دینا واجب ہے جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں یہ صدقہ فطر کا دینا عید کی نماز سے پہلے پہلے واجب ہے بڑے بھی دے اور والدین اپنے بچوں کی طرف سے بھی دے بلکہ عید کے دن سے پہلے جو بچہ پیدا ہوگا اس بچے کی طرف سے بھی اس کے ماں باپ فطرے کو ادا کریں گے اور فطرے کی مقدار ہے ایک کلو چھ سو چھاسٹھ گرام کے ہو جس کا اندازہ لگایا گیا تھا اور حساب کیا گیا تھا تو اندازے کے طور پر ون پاؤنڈ ففٹی پینس بنتے ویسے کچھ کم بنتے ون ففٹی بھی نہیں ہوتے لیکن احتیاطاً one one pound fifty pence کہا جاتا ہے تو اس بنا پر ہر فیملی ممبر کی طرف سے ڈیڑھ پاؤنڈ فدیے کی رقم ہے ون پاؤنڈ ففٹی پینس فدیے کی رقم ہے حنفی مسلک کے مطابق تو اس کو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر لیا جائے اس کا بھی اہتمام ہو اور ایک آخری بات کہ دیکھو رمضان کے بعد میں شوال کے مہینے میں عید کا دن آیا شوال شوال شروع ہو گیا شوال کے پورے مہینے میں چھ روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے اور یہ جو چھ روزے رکھنا ہے ضروری نہیں کہ لگاتار چھ رکھو پورے مہینے میں کبھی ایک کبھی دو یا سات میں جیسی مرضی ہے چھ روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں بھی روزہ رکھ لے اور شوال میں ہمت کر کے چھ روزے رکھ لے تو اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو جن کے اندر ہمت ہے وہ اس کی بھی ہمت کر لے لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا خاص کر کے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ جو چھ شوال کے روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں اس لیے اگر کوئی ماں بہن اپنا فرض روزہ رکھ رہی ہے جو شریح کی وجہ سے قضا ہو گیا ہے اور فرض قضا میں اگر وہ یہ چاہے کہ ان روزوں کی نیت کر لو تو یہ الاؤڈ نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے فرض روزے میں اصول شریعت کا پرنسپل ہے کہ فرض روزوں میں نفل کی نیت نہیں ہو سکتی ہے اس لیے ہماری ماں و بہنوں کے جو روزے شریع عذر کی بنا پر چھوٹے ہیں وہ الگ رکھنے ہیں اور یہ چھ نفلی روزے الگ ہیں جس کی یہ فضیلت ہے اور بجائے نفلی روزے رکھنے کے پہلی ہمت تو ہماری مائیں بہنیں یہی کریں کہ جو فرض روزے ہیں اس کی قدا کرنے کا اہتمام کریں اور اگر کسی کو ہمت ہے تو فرض بھی رکھ لے مہینے اور ان نفلی روزوں کو بھی رکھ لیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت الموت نفی ما بعد الموت اللہم عنا على غمرات الموت و سکرات الموت و منکرات الموت و بلیات الموت اللہم جرنا من النار اللہم جرنا من النار اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے مولا بہت بڑے خطاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عزو گنہگار ہے مولا سر کے بال سے پیر کے ناخ خون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں الہ العالمین معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے مولا مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا اللہ اگر تو راضی ہو جائے گا دنیا کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن مولا اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم اللہ کہاں جائیں گے اس سے بک مانگیں گے اللہ تیرے سوا ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں ہے تو ہی ہمارا بیلی اور مددگار ہے اللہ جیسے بھی ہے مولا تیرے ہے اللہ معاف فرما دے ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے مولا کریم رمضان کا مہینہ چلا گیا اللہ رمضان کا مہینہ چلا گیا مولا وہ رحمتیں وہ مغفرتیں وہ آگ سے خلاصی کی صدائیں مولا سب ختم ہو گئی اللہ ہم جانتے ہیں کہ جو اس کی قدر کرنی تھی وہ قدر نہیں کر پائے جتنی عبادت کرنی تھی وہ عبادت نہیں کر پائے جیسے گناہوں سے بچنا تھا وہ نہیں بچ پائے لیکن اللہ جو کچھ بھی کیا ہے تجھے راضی کرنے ہی تو کیا ہے ہاں مولا ہمارے روزے ویسے روزے نہیں تھے جو تیری شایع نشان ہو لیکن مولا ہم کوشش تو کرتے تھے ہم بھوکے پیاسے بھی رہتے تھے ہم گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرتے تھے مولا دن بھر سے کام سے تھکے کرتے ہوئے ہمارے بھائی جو آتے تھے مولا وہ بھی بیچارے تراوی میں کھڑے ہو جاتے تھے گھنٹہ دیر گھنٹہ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں تراوی کے اہتمام کر رہے ہیں نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں اللہ جتنا ہو سکا ہم نے کیا ہے جتنا وقت ملا ہم نے تلاوت کر لی جتنا وقت ملا ہم نے ذکر و اذکار کر لیا مانتے ہیں اعتراف کرتے مولا بہت کمزور ہے جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کیا لیکن مولا جو کیا ہے تیرے ہی تو لیا لیے کیا ہے اے اللہ آج قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے ہمارے روزے ٹوٹے پھوٹے صحیح ہماری زکات دیا کاری والی صحیح لیکن اللہ جو کیا ہے جو دیا ہے تجھے راضی کرنے کیا ہے اللہ اس جذبے کی قدردانی نصیب فرما دے اور الہ العالمین ہماری نقیات کو قبول فرما لے ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے مولا تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تھا رمضان کا مہینہ آتا ہے سرکس سیاتین کو قید کر دیا جاتا ہے لیکن اللہ اب وہ سیاتین آزاد ہو چکے ہیں یہ نفس پیچھے پڑا ہوا ہے پھر وہ گمراہ کرے گا پھر یہ نفس تو بہکائے گا پھر ہمیں مسجدوں سے دور کر دے گا پھر ہمیں عبادتوں سے دور کر دے گا اللہ پھنس جائیں گے ہم مصیبت میں جکڑ جائیں گے ہم لیکن ہمیں بچانے والی ایک ہی ذات مولا اور وہ آپ کی ذات ہے اللہ آج حفاظت حفاظت فرما لیجئے گا مولا حفاظت فرما لیجئے گا آئندہ زندگی میں مولا کرم کا فیصلہ فرما دیجئے اور ہمیں ایسے ہی نیک آبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے الہ العالمین ہمیں محب فرما دے اللہ رحم فرما دے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا تمام بیماروں کو شفاء کلیہ نصیب فرما دے مولا جو پریشان عالم کی پریشانی کو ختم فرما فرما دے اے اللہ گرگر میں پیار دے دے محبت دے دے مودت دے دے الفت دے دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے بھائی بھائی میں بھائی بہن میں بہن بہن میں محبت نصیب فرما دے اولاد اور والدین کے رشتوں کو مضبوط فرما دے اے پروردگار عالم تمام میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما دے سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اللہ مجھے نہیں معلوم ہمارا کون سا بھائی پریشان ہے ہم ہماری کون سی بہن پریشان ہے نہ جانے کس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مولا دلوں کے حالوں کو تو تو جانتا ہے نہ جانے کتنے ایسے چہرے ہوں گے جو مسکرا رہے ہیں لیکن اندر اندر سے غموں کے ڈوبے ہوئے ہیں پروردگار عالم دلوں کے رازوں کو تو تو جانتا ہے آج ہم دعا کرتے ہیں انعام والی رات مولا اے اللہ تمام پریشانانوں کی پریشانی کو ختم فرما دے ہر مصیبت کی مصیبت مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما دے اور مولا زندگی میں پیار محبت سکون چین مودت نصیب فرما دے الہ العالمین ہم میں سے جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے مولا اولاد دینا تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ تو بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے اور مولا ہماری وہ بہنیں جو حاملہ ہے جو حمل سے ہے اللہ اس ماں کی بھی حفاظت فرما لے اس پیٹ میں بچے کی بھی حفاظت فرما دے اور حمل کے معاملے کو آسانی سے مکمل فرما دے الہ العالمین ہم میں سے جو با اولاد ہے ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہماری اولاد تو ہماری امانت ہے مولا یہ بہت بڑی امانت ہے جو تُو نے دی ہے اللہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہم نے ضرور گناہ کیے ہیں لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے تُو ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا مولا انہیں برائنڈ فیوچر نصیب فرما دے خوشحال زندگی نصیب فرما دے ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے ہماری بچیوں کو دین کی دائیہ بنا دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے اللہ امت کے جو بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں ان کے لئے بہترین رشتے مقدر فرما دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اہم فرما دے مولا ہمارے والدین پر اہم فرما دے مولا اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے مولا جب تک تک ماں باپ کی دعائیں نہ ملے جب تک کہ ماں باپ کی دعائیں نہ ملے مولا یہ اولاد کچھ بھی نہیں ہے پروردگار عالم تو نے کیسی پیار کرنے والی ماں ہمیں نصیب فرمائی ہے کیسا محبت کرنے والا باپ ہمیں نصیب فرمایا ہے مولا آج ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہے مولا تو ان کے سائے کو سر پر تادیر قائم رکھنا مولا ہمارے والدین کے سائے کو تادیر رکھنا اور ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ہر تکلیف کو ختم فرما دے ہر پریشانی کو دور کر دے کتنے بیچارے ایسی اولاد ہیں جن کے والدین بیمار ہیں بیماریوں میں ہیں اے اللہ تو ان والدین کو شفا نصیب فرما دے انہیں تندرستی نصیب فرما دے اور ہم اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ پر جب بھی ہماری نظر پڑے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہو وہ ہنستے رہے ہنستے رہے ہنستے رہے وہ دنیا میں بھی خوش رہے وہ آخرت میں بھی خوش رہے اور اللہ نے جنت نصیب فرما دے اور اے پروردگار عالم ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کسی نے اپنی ماں کو کھو دیا کسی نے باپ کو کھو دیا کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا اللہ کل عید کا دن آئے گا عید کے دن مرحوم ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے مولا مرحوم والدین بہت یاد آتی جاتے ہیں الہ العالمین لیکن آج وہ قبروں میں ہے ہم بدون سے بہت دور ہے ہمیں ان کا حال معلوم نہیں انہیں ہمارا حال معلوم نہیں اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے مولا جنت میں آنا مقام نصیب فرما دے اور تمام اولادوں کو صبر جمیل نصیب فرما دے مولا کریم ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو ختم فرما دے الہ العالمین امت کے تمام مرحومین کی مغفرت مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا نہ جانے کب یہ ہماری زندگی کی شام ہو جائے مولا نہ جانے کب ہماری آخری گھڑی آ جائے مولا موت تو آئے گی ہر ایک کے پاس آئے گی مولا ہم یقینی طور پر آئے گی اور اللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ موت کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے لیکن اللہ اتنا کرم کر دینا کہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے اے اللہ تو ہماری زبان پر کلمہ کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت دے دے مولا کلمے والی موت نصیب فرما دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ جب ہمارا جنازہ نکل رہا ہو ایسے نیک لوگوں کو بھیج دینا کہ جن کی حاضری پر یہ مولا تو ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے الہ العالمین تیرے غصے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے عذاب قبر سے حفاظت فرما دے تیرے قہر سے حفاظت فرما دے مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا پروردگار عالم ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے والا بنا دے نبی کے طریقے کو زندگی میں لانے والا بنا دے اللہ سچائی تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو روزے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا اللہ جب ہمارے عامال پہنچتے ہوں گے جب ہماری بدعامالیاں پہنچتی ہوں گے ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اے اللہ یہ ہمارا بہت بڑا جرم جرم ہے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے اللہ ہمیں تو وہ دن دکھا دے رحمت کا میدان قائم ہو ہمارے نبی کھڑے ہوئے ہو ہمارا نام پکارا جائے ہمارا نام سنتے ہی ہمارے نبی اپنی باہوں کو پھیلا دے اور ہمیں اپنے سینے سے لگا لے اپنے مبارک ہاتھ سے آب کوثر پلا دے اے اللہ نبی کی شفاعت نصیب فرما دے نبی کی صحبت نصیب فرما دے مولا ہم نے اس دن کے لئے کچھ نہیں کیا مولا پکا پکایا دن ملا قدر نہیں کر سکے لیکن اے اللہ ہم امتی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جس نبی نے ہمارے لئے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے ہمارے لئے بہت روئے ہیں اللہ تجھے اسی نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہاں مولا مانا گنہگار ہے خطاکار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی تو نام لیتے ہیں مولا تیرے بندے ہونے کی لا لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے اے ہمارے مولا کل کا دن خوشی کا دن ہے مولا خوشی میں انسان جوش میں آ جاتا ہے مولا کہیں ہم جوش میں اپنا ہوش نہ کھو بیٹھے اللہ ہماری حفاظت فرما دے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے کوئی ایسا غلط کام ان سے نہ ہو کہ جس کے بنا پر اسلام اور مسلمانوں پر دھبا لگ جائے پروردگار عالم پیار محبت محبت سکون کے ساتھ کل کے خوشی کے دن کو منانے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون